واتبع سبيل من أناب إلي میرے دوستوں بزرگوں میرے ساتھیوں اور میری بہنوں بیٹیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے ہم دنیا میں وقت گزارنے نہیں آئے پاس کرنے نہیں آئے بلکہ ایک اللہ والے کے بقول ہم وقت کو قیمتی بنانے آئے وقت وقت کو قیمتی بنانے آئے ہیں وقت پاس کرنے کا نظریہ یہ کفار کا ہے کیونکہ ان کو یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور زندہ ہو کر اپنے پوری زندگی کا جواب دینا ہے ان کو یقین نہیں ہے لہذا وہ وقت پاس کرتے رہتے ہیں اچھے کام میں پاس ہو جائے اگر اتفاقاً تو بھی پاس ہو جاتا ہے ان کا اور برے کام میں تو پاس ہوتا ہی رہتا ہے ان کا اچھے کام میں یعنی کسی کی مدد کر دی پھر بھی وقت پاس ہو گیا چلو کوئی راستے میں زخمی دیکھ لیا اس کو اٹھا کے لے گئے اسپتال لے گئے اس میں بھی وقت لگا وقت پاس ہوا تو کچھ سکون مل گیا اطمینان مل گیا اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر ان کو تھوڑی راحت پہنچا دی وقت پاس ہو گیا اور اس کے علاوہ دنیا بھر کے گناہوں میں اور سب گناہ تو پھر الگ رہے ایک گنا ان کا اتنا زیادہ ہے شرک اور کفر کہ بس اس کا تو حساب ہی کتاب نہیں ہے بغیر حساب کتاب جیسے اللہ والے بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے نا اسی طرح کفار و مشکین بغیر حساب کتاب کے جہنم بغیر حساب کتاب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ وہ بھی تو نیکیاں کرتے ہیں کتنی نیکیاں کرتے ہیں نیکیاں تو کرتے ہیں لیکن وہ جو بنیادی چیز ہے ایمان وہ ان کے پاس نہیں ہے لہذا ان کی نیکیاں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ یہی اس کا بدلہ یہی دے دیتے اچھا گھر دے دیتے ہیں اچھا موسم دے دیتے ہیں اچھی رنگت دے دیتے ہیں کار دے دیتے ہیں ایئر کنڈیشن کمرے دے دیتے ہیں ایئر کنڈیشن دفتر دے دیتے ہیں دکانیں دے ساری راحت کا سامان سب یہ دے دیتے ہیں کیونکہ وہ دودھ کے ڈبے تقسیم کرتے ہیں ہمارے والا فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ دودھ کے ڈبے تقسیم ہو رہے ہیں جہاں سیلاب آیا طوفان آیا تو وہاں چلے گئے اور اگر کھانے تقسیم کر رہے ہیں دودھ تقسیم کر رہے ہیں اور جو لوگ وہاں پہ متاثرین ہیں ان کو سردی ہے تو کمبل دے رہے ہیں ان کو گدے تقسیم کر رہے ہیں تو نیک کام کر رہے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں اس طرح قبول کرتے ہیں کہ یہیں ان کو بدلہ دے دیتے ہیں جس طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں گزارتے ہیں بے فکر زندگی ہوتی ہے لیکن مسلمان متقی جو ہوتا ہے وہ فکر مند زندگی گزارتا ہے کہ مجھ سے کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے مجھ سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے ہر کام سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ اس اس سے سے میرے اللہ راضی ہو رہے ہیں یا ناراض ہو رہے ہیں ہر کام سے پہلے یہ سوچتا ہے وہ بھی گھر میں رہتے ہیں ہم بھی گھر میں رہتے ہیں لیکن وہ گھر کو گھر سمجھتے ہیں اور ہم گھر کو سفر سمجھتے ہیں یہ فرق ہے میں نے ایک جگہ ارض کیا ہے کہ ہم جو دیکھیں تو گھر میں رہتے ہیں دیکھنے میں ہم جو دیکھیں تو گھر میں رہتے ہیں سوچئے تو سفر میں رہتے ہیں ہم جو دیکھیں تو گھر میں رہتے ہیں سوچئے تو سفر میں رہتے ہیں گھر میں رہتے ہوئے بھی ہم سفر میں ہیں کیونکہ وقت گزر رہا ہے آدمی سفر کر رہا ہے جیسے آپ آپ نے دیکھا اگر ٹرین میں سفر کیا ہو آپ نے چلو بس کی بھی مثال دے سکتے ہیں ٹرین میں آدمی جا رہا ہے یہاں سے لاہور کی طرف جا رہا ہے بیٹھا ہے جب بھی لاہور کے قریب ہو رہا ہے لاہور یاد ہے تب بھی لاہور کے قریب ہو رہا ہے لاہور کو بھولا ہوا ہے کراچی یاد آ رہا ہے پھر بھی لاہور کے قریب ہو رہا ہے لاہور کو یاد کر رہا ہے تو وہ بھی لاہور کے قریب ہو رہا ہے یہ پہلی دفعہ عرض کر رہا ہوں یار لاہور کو اگر یاد کر کے ہمیں مجھے لاہور جانا ہے اور ابھی وہ لوگ آئے ہوں گے اسٹیشن پر تھوڑی دیر بعد ہم اتریں گے وہاں پھر خوب وہاں کی یادیں آ رہی ہیں اور وہ ہمیں لے جائیں گے گاڑی میں ہمارے میزبان ہمیں گھر میں ٹھہرائیں گے پھر وہاں ہم تفریح کرنے جائیں گے لاہور لاہور یاد آ رہا ہے اس کو وہ بھی لاہور کے قریب ہو رہا ہے اور جو لاہور جاتے ہوئے کراچی یاد آ رہا ہے اس کو کہ کراچی میں ہمارے دوست تھے اب اتنے دن ہم فلاں دوست سے محروم رہیں گے ہمارے گھر والے چھوٹ گئے ہم سے لاہور یاد نہیں آ رہا کراچی یاد وہ بھی لاہور کے قریب جا رہا ہے جو لاہور کو یاد رکھتے ہوئے سفر کر رہا ہے وہ بھی لاہور کے قریب ہو رہا ہے اور جو کراچی کو یاد کرتا ہوا سفر کر رہا ہے وہ بھی لاہور کے قریب ہو رہا ہے بلکہ آپ نے یہ دیکھا کہ اگر کوئی لاہور کی طرف ٹرین جا رہی ہے اور ٹرین کے ٹرین کے سمت میں وہ جا رہا ہے واش روم جا رہا ہے یا کسی کام سے گیٹ کی طرف جا رہا ہے تو وہ بھی لاہور کے قریب ہو رہا ہے اور اگر کوئی الٹا چل رہا ہے ادھر کراچی کی طرف یعنی ٹرین کے اندر کراچی کی طرف سمت رخ کر کے چل رہا ہے کسی کام سے اس گیٹ پہ آنا چاہتا ہے تو وہ بھی لاہور کے قریب جا رہا ہے الٹا چلنے سے ہاں الٹا چلنے سے کراچی کے قریب نہیں ہو رہا کیوں اس لیے کہ ٹرین لاہور کے قریب جا رہی ہے ہمارے الٹا چلنے سے ہمارے نہ دیکھنے سے ہمارے نہ سوچنے سے ہمارے فکر نہ کرنے سے یہ یعنی نہیں کہ ہم یہاں دنیا کے قریب دنیا تو منہ پھیر رہی ہے اور آخرت قریب آ رہی ہے دنیا منہ پھیر کر پیٹ پھیر کر جا رہی ہے پیچھے اور آخرت آگے آ رہی ہے اگر کوئی آگے آنے والی چیز کو نہ دیکھے تو کیا ہوگا ٹکراؤ ٹکراؤ ہوگا نا بھائی حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے قدم قدم سوئے سوئے سوئے مرقد نظر دنیا مرقد مرقد نہیں یعنی قبر قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے قدم سوئے مرکز نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرکز نظر سوئے دنیا سو سو ایک ایک آدمی پڑھ رہا تھا نظر قدم سوئے ہم نے بس سوئے رہتے ہو نا تو سونا ہی زیادہ یاد آتا ہے تمہیں بھائی سو یہ سو سو کا کیا مطلب طرف سونے سے بڑا عشق سونا بناتے رہتے ہیں حالانکہ سونا مردوں کے لیے حرام ہے بہرحال سونا اس اعتبار سے کہ آرام کرنا تو ٹھیک ہے جائز ہے سونا پہننا آرام ہے تو سونا بہت سمجھ میں آ رہا ہے اس کو یہ سوئے کیا قدم سوئے ایک جگہ لکھا ہوا تھا قدم سوئے مرقد پڑا ہے قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا یعنی دو دو دفعہ سو رہا ہے رات کو بھی سوتا ہے دن کو بھی سوتا ہے ایک صاحب نے کہا کہ مجھے نیند نہیں آتی رات کو غالب نے بھی کہا تھا نیند کیوں رات بھر نہیں آتی تو اوپر والا مصرا تو غالب کا کچھ اور ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے نیند کیوں رات بھر نہیں آتی لیکن اس کو تبدیل کر کے شاعر نے یوں کیا کہ دن کو سوتا ہے اور کہتا ہے نیند کیوں رات بھر نہیں آتی دن کو سوتا ہے اور کہتا ہے نیند کیوں رات بھر نہیں آتی بھائی دن کو سوئے گا نیند پوری ہو جائے گی نا تو رات کو کیسے آئے گی نیند سونا بہت پسند ہے اتنا اتنا عشق ہے اتنا اتنی چاہ ہے کہ نماز تک کو قربان کر دیتے فجر کی جماعت چھوٹ جاتی ہے بازوں کی تو نماز بھی رہ جاتی ہے نیند کی وجہ سے نیند سے اتنا پیار ہے ضمنی بات آ گئی حضرت ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ عارفی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے ٹکرا جاتے بھائی ایک سائیکل والا ٹکرا گیا ہم نے دیکھا تو وہ بالکل ہمیں ڈاکٹر صاحب کا شیر یاد آیا دیکھو ڈاکٹر صاحب کا شیر یاد آیا وہ بےچارا وہ موٹر سائیکل والا صحیح آ رہا اپنے راستے سے یہ جو سائیکل والا جا رہا تھا وہ پیچھے دیکھ رہا تھا سائیکل تو آگے جا رہی ہے اور دیکھ رہا ہے پیچھے پتہ نہیں کیا چیز دیکھ رہا تھا وہ لوگ تو عورتوں کو دیکھتے ہیں اگر اس حالت میں موت آ جائے تو آپ کو پتا ہے جس حالت میں آدمی کا انتقال ہوگا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی بدکاری کرتا ہوا مرا ہے تو وہ بدکاری کرتا ہوا کل اٹھایا جائے گا اگر کوئی سود کھاتا ہوا مرا ہے تو کل سود کھاتا ہوا کل اگر کوئی ٹیلی ویژن دیکھتے ہوئے مرا ہے تو کل ٹیلی ویژن دیکھتے ہوئے اٹھایا جائے گا اگر کوئی جھوٹ بولتے ہوئے مرا ہے تو کل جھوٹ بولتا ہوا اٹھایا جائے گا اگر کوئی والدین سے بدتمیزی کرتے ہوئے مرا ہے ہو سکتا ہے نا اسی وقت ہارٹ اٹیک ہو جائے والدین سے تیز لہجے میں بات کر رہا ہے اور ہارٹ اٹیک ہو جائے مر گیا اللہ تعالیٰ دکھائیں گے اس وقت کہ دیکھو تم اس حالت میں مرے تھے اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے لہذا سڑکوں پہ تو بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے محتاط تو ہر جگہ کیونکہ ہر آدمی سفر میں ہے تو وہ سائیکل سے گر گیا ٹکر لگ گئی اس کو تو ہمیں یاد آ گیا ڈاکٹر صاحب کا شیر یاد ہے شکر ہے چوٹ نہیں لگی تو لیکن دیکھ کے کہیں اور رہا تھا اور جا کہیں اور رہا تھا تو ایسے لوگ حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں اچھا یہاں کے حادثے کی تو تلافی بھی ہے سائیکل سے گر گیا چوٹ لگ گئی اللہ نہ کرے ہڈی ٹوٹ گئی ہڈی جڑ جاتی ہے نا اور اگر ایمان والا آدمی ہے ایمان والا آدمی ہے اخلاق والا آدمی ہے تقوا والا آدمی ہے اگر اس کا انتقال بھی ہو جاتا ہے حادثے میں تو تو کامیاب ہے آخرت کے اعتبار سے لیکن اگر وہ حادثہ جو آخرت کا حادثہ ہے بغیر دیکھے چلنا کہ قبر آ رہی ہے اور حشر کا میدان آ رہا ہے پلسرات ہے آگے اس کے بعد جنت اور دوزخ ہے بغیر دیکھے چل رہا ہے پیچھے دیکھے چل رہا ہے جہاں دنیا دیکھ رہی ہے وہاں یہ بھی دیکھ رہا ہے دنیا چل رہی ہے ایسے دنیا کو چلنے دو دنیا جائے جہنم میں تو کیا ہم بھی جائیں گے دنیا کے پیچھے نہ چلو بلکہ جس نے دنیا کی حقیقت سمجھائی اس کے پیچھے چلو آ کے دنیا کی حقیقت سمجھائی کہ دنیا کیا ہے اور اس کو کس طرح برتنا چاہیے کس طرح آخرت کی تیاری کرنی چاہیے جس نے ہمیں بتایا وہ کیا ہے کون ہے وہ مخبر صادق جناب رسول اللہ صلی اللہ وسلم جو وہاں دیکھ کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے دکھا بھی دیا ویسے بھی دکھا دیا آنکھوں سے اور ان کی خبر بھی سچی تھی مخبر صرف مخبر جو ہوتا ہے وہ تو صادق نہیں ہوتا نا مخبر ہوتا ہے مخبری ہو گئی کہاں سے تو مخبر ہو گئی مخبری ہو گئی اچھا بھائی مخبری ہو گئی تو یہ جھوٹی بھی تو ہو سکتی ہے نا لیکن آپ ایسے مخبر ہیں جو صادق ہیں کیوں کہ آپ کو ان جھوٹوں نے سچا مانا ہے جھوٹے سچے ہوتے تو اللہ پر ایمان نہیں لے آتے جھوٹے تھے لیکن اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ کہتے ہوئے نہیں تو وہ سچے خبر دے رہے ہیں اور سچی خبر دے رہے ہیں وہ سچے خبر دے رہے ہیں سچی خبر دے رہے ہیں کہ دیکھو آنے والی ہے اور دنیا پیٹ پھیر کہی ہے اور آخرت آ رہی ہے سامنے بس تیاری کرو اس کی تیاری جو نہیں کرتا بے وقوف آدمی ہے مجھ سمیت اگر میں تیاری نہیں کرتا میں بے وقوف ہوں چاہے کتنا ہی مال جمع کروں اس لیے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرما رہے ہیں عقل مندی کا معیار بتا رہے ہیں القئی سمندان نفس ہو کون ہے کئیس کون ہے عقل مند کون ہے عقل مند جو اپنے نفس کی نگرانی کرتا ہو وہ عامل علیما بعد الموت اور جو جو موت کے بعد آنے والا کل ہے اس کی تیاری کرتا ہے موت کی تیاری کرتا ہے یہ عقل مندی کا معیار دے رہے ہیں اور ہمارے عقل مند وہ ہوتا ہے جو زیادہ مال جمع کر لیتا ہے زیادہ دھوکا دے دیتا ہے زیادہ شارپ ہوتا ہے شارک کی طرح نکل لیتا ہو ایسا شارپ ہو کہ شارک کی طرح حرام حرام حلال سب نکل لیتا ہو وہ زیادہ تیز ہے بہت ہی شارپ آدمی ہے بھائی اللہ ہمیں شارک بننے سے بچائے اور شارک بننے سے بچائے کیونکہ شارک کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے بس وہ تو وہ اپنی تیزی دکھاتی ہے دانت کی تیزی دکھاتی ہے رفتار کی تیزی دکھاتی ہے اپنے اپنا جو ڈیل ڈول ہے اس کی تیزی دکھاتی ہے کیونکہ وہ شارک ہے شارپ ہے اللہ ہمیں جنت میں اس لیے فرمایا جنت میں بھولے بھالے آدمیوں کی کثرت ہوگی جنت میں شارپ قسم کے لوگ نہیں جائیں گے کیونکہ اس میں اے اے کیا کیوں کیسے سائنس کا دماغ ہوتا ہے اس کا جو شارپ ہوتا ہے نا اس کا دماغ سائنسی ہوتا ہے مولوی صاحب یہ حکم کیوں دیا گیا اس میں کیا کیا مصلحت ہے اس میں کیا مسلحت ہے اس کی کیا حکمت ہے حکمت ڈھونڈتا ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتی ہیں عجیب بات فرمائی حضرت نے مجدد ملت نے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ایسے حکیم ہیں ایسے حکیم ہیں کہ وہ کہ وہ یہ نہیں کرتے کہ پہلے حکم دینے سے پہلے اس کی حکمتیں رکھ دیتے ہوں کہ یہ جو حکم میں دوں گا تو اس کی یہ یہ حکمت ہے جیسے حکومتیں کرتی ہیں کہ میں یہ آرڈر دوں گا تو اس کی یہ یہ حکمت ہے چاہے عوام کو نظر نہ آئے لیکن حکومت کے پاس ہو اس کی حکمتیں موجود ہوتی ہیں وجوہات ہوتی ہیں اسباب ویلر ہوتے ہیں اس کے لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے حکمتیں طے کر کے حکم نہیں دیتے حکم دے دیتے ہیں حکمتیں خود اپنی جگہ بنا لیتی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے حضرت مجدد ملت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اللہ تعالیٰ پہلے حکمتیں طے کر کے حکم نہیں دیتے حکم دے دیتے ہیں اور حکمتیں خود اپنی جگہ بنا لیتی ہیں مطلب یہ ہوا کہ کوئی حکم اللہ تعالیٰ کا حکمت سے خالی نہیں ہے یہ ہماری جہالت ہے کہ ہم پوچھتے ہیں مول صاحب اس کی کیا علت ہے اس کی کیا حکمت ہے لاجک کیا ہے پوچھتے رہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ہمارا ہمارا ذہن محدود اللہ تعالیٰ کی حکمتیں لامحدود ایک ایک حکم میں اس کی حکمتیں لامحدود لا لامحدود چیز کبھی محدود برتن میں نہیں آ سکتی جیسے حضوالہ فرماتے تھے جیسے فرض کرو کہ ایک پیالہ ہے تو پیالے میں بڑی دیگچی کا پانی نہیں آ سکتا اور دیگچی میں بڑے جو پیارا گملہ ہوتا ہے بال ہوتا ہے اس کا پانی اس میں نہیں آ سکتا اس کے بعد حوض ہے حوض کا پانی اس گملے میں نہیں آ سکتا اور اس کے بعد حوض سے بڑا اب لے لو فرض کرو تالاب ہے تالاب کا پانی حوض میں نہیں آ سکتا دریا کا پانی تالاب میں نہیں آ سکتا اور سمندر کا پانی دریا میں نہیں آ سکتا محدود محدود بڑا محدود چھوٹے میں نہیں آ سکتا تو لامحدود بڑا محدود چھوٹے میں کیسے آ سکتا ہے محدود بڑا وہ محدود چھوٹے میں نہیں آ سکتا ہم دیکھتے ہیں یہ تو مشاہدے کی بات ہے نا تو لامحدود حکمتیں رکھنے والا مالک خالق اللہ تعالی کی ذات وہ ہمارے ذہنوں میں اس کی حکمتیں کیسے آ سکتی اس لیے حضرت اکبر الہ آبادی فرماتے ہیں کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے میں جان گیا بس تیری پہچان یہی پہچان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عاشقوں کے قلب میں آتے ہیں اور جو عقل والے ہیں نا عقل والے یعنی عقل کو سب کچھ سمجھتے ہیں عاشق بھی عقل سے کام لیتے ہیں لیکن ایک حد تک لیتے ہیں جب عقل کہتی ہے مولوی صاحب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا بس اب تو چپ ہو جا تیری سرحد ختم ہو گئی تو کیا سمجھے گا عقل ایک حد تک سمجھتی ہے اس کے بعد عقل فیل ہو جاتی ہے کیوں فرمایا محدثین فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں عقل کی انتہا ہو جاتی ہے یعنی کوئی بہت بڑے سے بڑا عقل جس کی عقل وہاں تک پہنچتی ہے دنیا میں عقل کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے وہی کی ابتدا ہوتی ہے وہی کی ابتدا ہوتی ہے لہذا اللہ تعالیٰ کی بات بس ماننے ہی میں خیر ہے جو بڑوں نے ہم سے فرما دیا بس اس کے ماننے میں خیر ہے مان لو کامیاب ہو جاؤ گے نہیں مانو گے ناکام ہو جاؤ گے دنیا میں بھی ناکام آخرت میں بھی ناکام لہذا میں عرض کر رہا تھا کہ ہم جو دیکھیں تو گھر میں رہتے ہیں سوچئے تو سفر میں رہتے ہیں لوگ بستے بس نہیں پاتے لوگ بستے بس نہیں پاتے کیسے اجڑے نگر میں رہتے ہیں کیسے اجڑے نگر میں رہتے ہیں کوئی مرنا نہیں چاہتا لیکن موت آ جاتی ہے ایک ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مرتے مرتے بچا ہے مرتے مرتے تو کوئی نہیں بچتا ہاں بچتے بچتے مر جاتا ہے کہتے لوگ یہ محاورہ بہت مشہور ہے یہی سو مرتے مرتے بچا ہے ہاں، مرتے مرتے کوئی نہیں بچا اگر موت آ جاتی تو نہیں بچ پاتا تھا گویا بھی موت آئی نہیں تھی مرتے مرتے نہیں بچا لوگ تو بچتے بچتے مر جاتے ہیں بچنے کی کتنی تدبیریں کرتے ہیں لیکن موت آ کر رہتی ہے وقت پر آتی ہے مرد کو بھی آتی ہے عورت کو بھی آتی ہے کمزور کو بھی آتی ہے طاقتور کو بھی آتی ہے پہلوان کو بھی آتی ہے اور نقیف کمزور کو بھی آتی ہے گورے کو بھی آتی ہے کالے کو بھی آتی ہے کسی کو چھوڑتی نہیں ہے وقت آ جائے بس وقت آنے کی دیر ہے پھر موت آ جاتی ہے وقت آ گیا موت آ گئی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری ایک بزرگ نے عجیب بات فرمائی دیکھو ہم یہاں دنیا میں خود سے آئے اپنی مرضی سے آئے تو جواب ہم نے سب لیا اپنی مرضی سے نہیں آئے اچھا جب جاتے ہیں تو اپنی مرضی سے جاتے ہیں کہ نہیں مرضی سے نہیں جاتے اللہ کی مرضی سے جاتے اچھا آتے بھی اللہ کی مرضی سے جاتے بھی اللہ کی مرضی سے تو یہ جو درمیان کا جو عرصہ ہے یہ اپنی مرضی سے کیوں گزارتے ہو آئے بھی اللہ کی مرضی سے جاتے بھی اللہ کی مرضی سے ہو تو درمیان کا جو عرصہ دیا اللہ تعالیٰ نے جو مہلت دی اس کو مہلت کہتے ہیں فرصت نہیں کہتے ہاں فرصت فرصت کہنے سے غلط فہمی ہوئی ہے کہ ہمیں فرصت ملی ہے ہمیں مہلت ملی ہے آخرت کی تیاری کے لیے لہذا نہ آنا اپنی خوشی و مرضی سے نہ جانا اپنی خوشی و مرضی سے لہذا زندگی کے تمام کام اس کی مرضی سے ہوگا جس نے بھیجا ہے اپنی مرضی سے اور جو بلائے گا اپنی مرضی سے لہذا ہر کام سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جس نے ہمیں بھیجا ہے دنیا میں بغیر ہمیں ہمارے کہے بھیجا ہے اور بلاتا ہے تو بغیر کہے بلا لیتا جوانی میں بلا لیتا لڑکپن میں بلا لیتا ہے جوانی میں بلا لیتا ادھیڑ پنے میں بلا لیتا ہے داڑھی سفید ہونا ضروری نہیں اور داڑھی چھوٹی رکھنے سے یہ نہیں ہوتا کہ بھائی تو میں چھوٹا ظاہر اللہ تعالیٰ کے یہاں تو چھوٹی رکھنے سے اللہ تعالیٰ کے تو پتا ہے کہ کیا عمر ہے اور کیا موت کا دن معین ہے اس کا آ جائے گی موت آ جائے گی کم سن دوسروں کو تو دکھا سکتے ہو اپنی کمسنی دوسروں کو دکھا سکتے ہو اللہ تعالیٰ کیا وقت مقرر ہے تمہارے لے جانے کا اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ابھی تو بیچارہ ابھی تو اس کی حسرتیں بھی نہیں نکلی ابھی اس کی آرزویں بھی پوری نہیں ہوئی ابھی تو ان ان کی اس کی بہت سی تمنایں باقی ہیں وہ تو اللہ جانتے کہ کس کو کس وقت لے جانا ہے تیار رہنا ہے اس لیے حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ یہ شعر پڑھتے تھے حضرت کے ملفوظات میں بھی ہے حضرت فرما رہے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت ہے والدہ ہے یا نانی ہے بہرحال اپنی بیٹی سے انواسی سے کہہ رہی ہے کہ رنگالے چنریا چنریا یعنی دوپٹہ رنگالے چنریا بھگالے ریسیس سیس ماتھے کو کہتے ہیں اس میں تیل وغیرہ لگا لے چوٹی کر لے رنگالے چنریا بھگالے ریسیس تو کیا کیا کرے گی ارے دن کے دن دن کے دن مانی ایک دن میں تو کیا کیا کرے گی ارے دن کے دن نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی نہ جان بلا لے پیا کس گھڑی تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی ہاں، بہت ہی مانا خیز اور بہت ہی عبرت ناک اشا رہی معمولی عالم کا نہیں وہ یہ پڑھتے تھے عالم ان کا ہے یا کسی اور کا لیکن وہ عموماً ملفوظات میں ان کے ہے کہ حضرت یہ شعر پڑھا کرتے تھے نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی تو رہ جائے کھڑی کی کھڑی اللہ تعالیٰ کے یہاں سے بلاوا پتہ نہیں کب آ جائے اور ہم نے اگر تیاری نہیں کی بغیر تیاری کے یہاں سے جائیں گے تو وہاں پچھتائیں گے وہاں جا کے پچھتائیں گے ایک صاحب کو ایک دہریہ تھا اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کرم اللہ تعالی وجہ کو کہا کہ حضرت یہ آپ موہوم زندگی کے لیے جو یقینی نہیں ہے اتنی محنت مشقت کرتے ہیں ہم لوگ دیکھیں آزاد رہتے ہیں آپ دیکھیے صبح صبح اٹھتے ہیں سردی میں اگر ہے تو صبح کو وضو کرتے ہیں ٹھنڈے پانی سے گیزر وغیرہ تو زمانہ نہیں تھا نا بھائی ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کا اجر جانتے تھے لہذا ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا آسان تھا تو وہ یہ سب مثالیں دے رہا ہے آپ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں سردی میں اور جو ہے اندھیرے میں مسجد جاتے ہیں مشقت اٹھاتے ہیں نیند قربان کرتے ہیں اسی طرح گرمیوں میں آپ ظہر میں لو چل رہی ہوتی ہے اور آپ مسجد جا رہے ہوتے ہیں اپنے آرام کو قربان کر کے مسجد جا رہے ہوتے ہیں رمضان مبارک میں بھوکے رہتے ہیں ان کے نزدیک تو بھوکا ہی رہنا نا بھوکے رہتے ہیں اور جناب جب جہاد کا وقت آتا ہے تو اپنی جان لڑا دیتے ہیں جان قربان کر دیتے ہیں اور جھوٹ سے بچتے ہیں غیبت سے بچتے ہیں کوئی کوئی زندگی میں کوئی کشش نہیں ہے کوئی مزہ نہیں ہے کوئی لطف نہیں ہے ساری سارا لطف قربان اور سارے مزے نشاور صرف اس زندگی پر کہ جس کو کسی نے دیکھا ہی نہیں آج تک وہ زندگی ایسی ہے جو موہوم یعنی وہم والی ہے یقین والی نہیں ہے کیوں کرتے ہیں ایسا یہ اس نے اعتراض کیا کیونکہ اس کی اس زندگی کا تو کوئی یقین نہیں تو حضرت نے فرمایا اسی کے اسی کے ذہن کے مطابق جواب دیا ہر آدمی کو اس کے ذہن کے مطابق جواب دینا چاہیے بات کرنا چاہیے جیسے حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں ایک دفعہ سفر میں تھے تو ایک جینٹل مین ان سے ملے اور کہنے لگے کہ برخوردار دیکھ کے سمجھ گئے تھے کہ یہ طالب علم ہے یہ کتا کیوں نہیں رکھتے مسلمان لوگ کتا کیوں منع کرتے ہیں تو فرمایا کہ اس لیے کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے اچھا جہاں یہ کہنا چاہیے وہ رحمت کا لفظ ضرور لگانا بعض لوگ کہتے فرشتے نہیں آتے نہیں نہیں فرشتے آتے رحمت کے فرشتے نہیں آتے یہ نقطہ ہے اوپر لگانا پڑے گا یعنی زحمت کے فرشتے ہاں، ہے نا فرشتے نہیں آتے کہ نہیں نہیں فرشتے فرشتے تو آتے رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو انہوں نے کہا دیکھیے اس لیے میں نے کتا اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے کہ کتا ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے اس لیے رکھتا ہوں تاکہ موت کا فرشتہ نہ آئے چاہ رہے کہ عقل دیکھیے ذرا چلے تاکہ موت کا فرشتہ نہ آئے ہر وقت تو انہوں نے جواب دیا حضرت تھانوی رحمت فرماتے ہیں کہ دیکھو بڑے ہو کر کتنا بڑا عالم بننا تھا ان کو تو انہوں نے جواب دیا ہے کہ کتے کی بھی تو کوئی روح نکالتا ہے نا تو آپ کی روح وہ نکالے گا فرشتہ جو کتے کی روح نکالتا ہے جواب اس قسم کے جواب کو الزامی جواب بھی کہتے ہیں اصطلاح میں تو جواب اس کے ذہن کی سطح کے مطابق دینا چاہیے تو ابھی کون سا سوال تھا بھائی آپ لوگ جاگے ہوئے ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ ان سے پوچھا کہ اس زندگی کے لیے جو یقینی نہیں ہے آپ ساری راحتیں قربان کر رہے ہیں اور مال بھی قربان کر زکات بھی دیتے ہیں سب بھی کرتے ہیں مال بھی دے رہے ہیں جان بھی لگا رہے ہیں اور آرام بھی قربان کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں ایک ایسی زندگی کے لیے جس کا کوئی پتہ ہی نہیں یہ نقل کفر ہے نقل کفر کفر نہیں ہوتا اس کا قول دہرایا جا رہا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ایک تمہارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے مر گئے مٹی ہو گئے ختم ہو گیا اور ایک میرا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ زندگی میں کیا کیا نیک کام کتنے کیے برائی کتنے کی یہ ایک ہمارا عقیدہ ہے تو اگر تمہارا عقیدہ صحیح ہو گیا تو پھر تو ظاہر ہے کوئی میرا تو نقصان نہیں ہوا نا میرا نقصان اتنا ہی ہوا کہ میں نے یہاں راحت نہیں اٹھائی لیکن اگر میرا عقیدہ صحیح ہو گیا مرنے کے بعد تم سے سوال جواب ہونا شروع ہو گیا اور زندگی دوبارہ دی گئی اور یہاں کی زندگی کے متعلق سوالات شروع ہو گئے تو تمہارا کیا بنے گا میرا تو کچھ نقصان نہیں ہوا میرا کیا نقصان ہوا زندگی میں اکثر مزے نہیں لیا ختم ہو گیا زندگی ختم ہو گئی بقول تمہارے تو زندگی کے راحت ہم نے نہیں اٹھایا کوئی لیکن تمہارے عمل نہ کرنے ایمان نہ لانے پر تمہارے اعمال صالحہ نہ کرنے پر تمہارے تقوا اختیار نہ کرنے پر تمہیں جو کچھ بھگتنا پڑے گا اس کی تو انتہا نہیں ہے ایک ایک جہنمی ایک ایک جہنمی کا جو فرمایا کہ اس کا جو جسہ ہے اس کا جو جسم ہے فرمایا کہ اتنا چوڑا اتنا چوڑا کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے فرمایا جتنا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا فاصلہ ہے ایک جہنبی جب بیٹھے گا تو اتنی جگہ لے گا اللہ ہماری حفاظت فرمائے کیونکہ جسم جتنا بڑا ہوگا عذاب اتنا زیادہ ہوگا یہ تھوڑا تھوڑا تھوڑا یہاں کی طرح بہت ہی باریک لطیف سا یہ اسکن جسے ہم کہتے ہیں ایسا تھوڑی ایسا چمڑا نہیں ہوگا کئی ہاتھ موٹا چمڑا کئی ہاتھ موٹا چمڑا چاہے اتنا بڑا جسم ہوگا تو کئی ہاتھ موٹا چبڑا اور اس کے اوپر جب وہ جھل جھل کے خاک ہو جائے گا وہ جلد خاک ہو جائے گی تو دوبارہ اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی قدرت سے جلد چڑھائیں گے تاکہ دوبارہ عذاب ہو یہ نہیں کہ جل گیا ختم ہو گیا چلو مر گیا موت تو آئے گی نہیں مطلب موت کو بھی موت آ جائے گی ارے دوستو قصہ کہانی نہیں ہے ایک حقیقی زندگی آنے والی ہے جس کے آنے سے پہلے یہاں تیاری کرنی جو لوگ تیاری کرتے ہیں ان کی زندگی یہیں سے جنت کی زندگی بن جاتی ہے یہیں سے وہ اللہ والے بن جاتے ہیں تو یہیں سے جنت کی زندگی بن جاتی ہے یہیں سے ان کو جنت کی خوشبوئیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں رضا کا عکس ان کی زندگی میں آتا ہے اللہ راضی ہے تو رضا رضا کے ساتھ ساتھ جس طرح راضی ہونے کے مزے ہیں ان کو دل محسوس کرتا ہے اندر اندر محسوس کرتا ہے ہاں میرا اللہ مجھ سے راضی ہے الحمد للہ اگرچہ ڈرتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں راضی ہے کہ نہیں ہے لیکن راضی ہونے کے کچھ شواہد اور کچھ نشانات کچھ علامتیں اس کو محسوس ہو جاتی سکون اطمینان چین راحت بغیر دوا کے صحت بغیر عمدہ مکان کے حفاظت بغیر اچھی غذا کے صحت راحت سے رہتا ہے سکون سے رہتا ہے اور جو لوگ آخرت کو بھول کر دنیا کو اپنا نصب العین بنا لیتے ہیں تو چاہے کتنی ہی محنت کرے فرمایا علی سے پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسک کو بکھیر دیتے کہ ادھر دوڑتا ہے ادھر دوڑتا ہے نا اتنی محنت کرتا ہوں جب جا کے ملتا ہے تو اس لیے ملتا ہے محنت سے کہ اللہ نے رسک کو بکھیر دیا اور مومن کو اکٹھے کر کے دے دیتے متقی کو اکٹھے کر کے دے دیتے ادھر ہی سے ملے گا تجھے وہ پارٹ ٹائم نہیں کرتا تو تنخواہ جو کم ملتی ہے تو تنخواہ کم ملتی ہے لیکن گزارا تو اچھا ہوتا ہے نا سکون سے ہوتا ہے تو اصل یہ ہے اصل یہ ہے برکت کہ کم آمدنی ہو کم پیسہ ہو لیکن اس میں گزارا آرام سے ہو جاتا ہو قرض نہ لینا پڑتا ہو پریشان نہ رہنا پڑتا ہو اور بیوی بچے بیمار زیادہ نہ پڑتے ہوں اور مقدمے بازی نہ ہو اور گاڑی کو ڈینٹ نہ پڑتا ہو ایکسیڈنٹ نہ ہوتا ہو یہ ساری چیزیں دیکھیں کتنی راحتیں ہیں کتنے پیسے آدمی اللہ تعالیٰ اوپر ہی اوپر بچا دیتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ نیچے کچھ ہو پھر اس کے بعد بچے تو وہ نظر آتا ہے نا اللہ تعالیٰ اوپر ہی اوپر اوپر ہی اوپر کتنے کتنی کرم نوازیاں کرتے ہیں جو جو بلا آنے والی تھی کسی نیکی کی وجہ سے ٹال دیتے ہیں جو مصیبت آنے والی تھی کسی ذکر اور تلاوت کی وجہ سے ٹال دیتے ہیں اوپر ہی پر اللہ تعالیٰ مومن کے ساتھ متقی کے ساتھ کیا کیا کچھ کر رہے ہیں اس کو پتا نہیں ہے لیکن پتا بھی ہے ہاں پتا ہے بھی اور پتا نہیں بھی ویسے تو پتا نہیں ہے لیکن یہ بات جانتا ہے کہ میں جو سکون سے ہوں یہ تقوی کی برکت سے ہے میں جو سکون سے ہوں یہ دین کی برکت سے ہے میں جو راحت سے ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی فرمرداری کی برکت سے ہے وہ جانتا ہے اسی لیے تو دوسروں کو کہتا ہے کہ دیکھو تم بھی فرمردار بن جاؤ کیا اس کو کیا ہو گیا ہو گیا تم بھی فرمردار بن جاؤ اللہ صحیح ہے چھوڑ چھوڑ دیں دیں جو چیز مجھے مل رہی ہے تمہیں بھی ملے گی سکون ملے گا راحت ملے گی چین ملے گا عزت ملے گی اور یہ سب تو ایسے ہی ہے اس کی تو نیت ہی نہیں کرنی چاہیے نیت کیا اللہ کی رضا ملے گی اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے ہم سے دنیا میں بھی راضی یعنی دنیا میں ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کرم کا قبر میں بھی میں بھی دیکھو کیسے اللہ ساتھ دیں گے ہمارے والا فرماتے تھے کہ قبر میں ہم سمجھتے ہیں گڑھا ہوگا اور لوگ چھوڑ کر آ جاتے ہیں اور اکیلے میں نہیں نہیں اکیلے نہیں اللہ تعالیٰ انس کا سامان پیدا فرمائیں گے وہیں پہ اللہ تعالیٰ انس کا سامان پیدا فرمائیں گے اور والا رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے یہ کہیں گے ہم سے یہ کہیں گے کہ تم دنیا میں جب رہتے تھے تو میرا منادی معذن جب آواز دیتا تھا تو تم سارے کام کاج چھوڑ کر مسجد چلے جاتے تھے اور عورتیں تیاری کرنا شروع کر دیتی تھیں کھانا پکانا ہے اگر لمبا کام ہے تو اس کو کہتی کہ بھائی نماز کے بعد کھانا بنائیں گے ہاں، نماز کے بعد سبزی کاٹیں گے نماز کے بعد آٹا گوندیں گے کیونکہ ابھی نماز کا وقت پہ نکل جائے گا فجر کا وقت کم ہوتا ہے اسی طرح عصر اور مغرب کا وقت بھی کم ہوتا ہے تو جو لمبا کام ہوتا ہے اس کو مؤخر کر دیتی ہے بعد کے لیے عورتیں جو اللہ والی ہوتی ہیں متقی ہوتی ہیں کہ بعد میں کریں گے پہلے نماز پڑھ لیں گے اطمینان سے پھر بعد میں کام کریں گے اور اسی طرح مرد حضرات کیا کرتے ہیں کہ اپنے کام کو آگے پیچھے کر کے جماعت سے نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں تو والا فرماتے تھے اللہ تعالیٰ گویا یہ فرمائیں گے ان لوگوں سے جو نماز کا اہتمام کرتے تھے اور دین کا اور تقوا کا اہتمام کرتے تھے اور ان خواتین سے جو تقوا کا اہتمام کرتی تھی جماعت جماعت سے نماز نہیں بلکہ گھر میں اول وقت نماز پڑھ لیتی تھی تو ان سے یہ فرمائیں گے کہ تم لوگ تم لوگ دنیا میں تعلقات کے باوجود اپنے رشتے داروں کے باوجود اور کام کاج کے باوجود مجھے نہیں بھلاتے تھے مجھے یاد رکھتے تھے تو آج تم جب اکیلے میرے حوالے ہوئے ہو قبر میں آئے ہو تو کیا میں تمہیں بھول جاؤں گا ہاں۔ میں تمہیں نہیں بھلاؤں گا پھر اس کا اس کا ثبوت یہ دیتے ہیں اللہ کہ فوراً اعلان کرتے ہیں دیکھو بھائی یہ میرا دوست آیا ہے تھک کر آیا ہے اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو جنت کا بستر بچھا دو اس کے لیے یہ تھک کر آیا ہے تھکن اتارے گا پوچھ بھی لیتے ہیں کیا کرو گے سو گے اگر کوئی سونے کا عاشق تھا تو سونے کا ہاں میں سوؤں گا اچھا سلا دیتے ہیں اچھا اور کیا کرو گے ذکر کرو گے ذکر اللہ کرو گے تلاوت کرو گے جو تم چاہو گے وہ کرتے رہو یہ بعض لوگ کہیں گے کہ ہاں میں تلاوت کروں گا مجھے تلاوت سے بڑا عشق تھا میں دنیا میں بھی آپ کا کلام پڑھتا تھا میں چاہتا ہوں قبر میں بھی آپ کا کلام پڑھوں کئی واقعات ہیں اس طرح کے تو ان کو قرآن پاک پڑھنے کی اجازت دے دی جاتی عالم برزخ میں وہ قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں نہیں ثواب نہیں ملتا ہاں ثواب ایک ایک نیکی بھی نہیں ملتی اور یہاں تو ایک حرف پڑھنے پہ دس نیکی ہے ایک بھی نیکی نہیں ملے گی بعض لوگ اس طرح گزارا کرتے ہیں بعض لوگ ذکر اللہ کرتے ہوئے گزارا کرتے ہیں اور بعض لوگ بس ویسے ہی ٹہل ٹہل رہے ہیں گھوم رہے ہیں ایک دنیا ہے وہاں کی ایک آباد بعض لوگ لیٹے ہوئے ہیں اللہ تو اللہ تعالیٰ ان کو اکیلا نہیں چھوڑتے پھر فرماتے صرف بستر سے کام نہیں چلے گا گھٹن ہو جائے گی جنت کی کھڑکی کھول دو جنت کی کھڑکی کھول دو پھر جنت کی کھڑکی سے وہاں کی جنت کی ہوائیں آتی رہتی ہیں خوشبو آتی رہتی ہے پھر وہ آدمی مست ہوتا ہے شاداں ہوتا ہے اور فرحاں ہوتا ہے خوشبو سونگتا ہے ہوائیں اس کے جسم سے ٹکراتی ہیں اور مزے آتے ہیں بس اچانک پھر اس کا اعلان ہوتا ہے کہ بھائی چلو بھائی اب اٹھو بس قیامت آ گئی تو جو لوگ اچھے اچھے حال میں ہوتے ہیں تو وہ یہ کہیں گے اچھا، بہت جلدی آ گئی بہت جلدی آ گئی قیامت حالانکہ سینکڑوں برس بازوں کو تو ہم سے پیچھے جو لوگ انتقال کر گئے ہزاروں برس گزر گئے سینکڑوں برس گزر گئے لیکن ان کو ایسا لگے گا کہ بس ابھی آئے تھے اور ابھی بس ایک زندگی آنے والی ہے دوستو آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے اس کے آنے سے پہلے ہمیں تیاری کرنی ہے مردوں کو بھی تیاری کرنی ہے عورتوں کو بھی تیاری کرنی ہے جو لوگ یہاں سے تیار ہو کر جائیں گے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کا استقبال فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اس کا استقبال فرمائیں گے دیکھو یہاں سے یہاں سے قطار لگتی ہے فرشتوں کی جب روح نکلتی ہے تو ملک الموت خود لے کر نہیں جاتے استقبال کرنے والے فرشتے یہاں سے عمودی سطح پر قطاریں بناتے ہیں عمودی سطح پر امودی سمجھتے ہیں امودی نہیں ہے یہ امودی ہے نا امودی یعنی ورٹیکلی ورٹیکلی قطار لگتی ہے ورٹیکلی یعنی اوپر کی طرف قطار لگتی ہے ایک تو ہارجنٹلی ہوتی ہے نا افقی قطار ہوتی ہے جیسے مردوں کی لگتی ہے یہاں عورتوں کی بھی لگتی ہے یعنی انسانوں کی لگتی ہے دنیا میں یہ تو افقی قطار ہوتی ہے جو آدمی کوئی کاؤنٹر پہ جا رہا ہے تو افقی قطار لگی ہوئی ہے لیکن فرشتوں کی قطار یہاں سے لے کر آسمان تک ہوتی ہے عمودی طور پر ان کی قطاریں ہوتی ہیں تو یہ ملک الموت جو ہوتے ہیں حضرت اسرائیل اسلام یہ روح نکال کر اور فوراً ایک فرشتوں کو دے دیتے ہیں وہ پھر فوراً دوسرے کو دیتے ہیں تیسرے کو دیتے ہیں چوتھے کو دیتے پانچ سو برس کا فاصلہ یہاں سے آسمان کا وہ طے ہوتا ہے فرشتوں کی جگہ وہاں سے پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ پانچ سو برس کا وہ طے ہوتا ہے پھر طے ہوتا ہے کہ یہ روح عرش تک جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کچھ بات چیت فرماتے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں جاؤ اب سوال جواب ہونے والا ہے تمہیں جاؤ پھر اس کی روح لوٹا دی جاتی ہے پھر وہ ایک فرشتہ دو فرشتہ کرتے کرتے پھر وہ اس کی روح قبر میں لوٹا دی جاتی ہے اس دوران یعنی موت سے لے کر اور تدفین تک کا جو مرحلہ اس میں یہ کام ہو جاتا ہے اب جب قبر میں اس کی روح لوٹائی گئی تو پھر فرشتے آ گئے نکی رین آ گئے اور پوچھنا رب تیرا رب کون ہے حالانکہ ابھی ابھی رب کے پاس سے ہو کر آیا ہے پتا ہے ظاہر فرشتوں کو تو کام ہے اس کی ڈیوٹی ہے ان کی تو حضرت رابعہ بصری رحم اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ان کی خادمہ کو انہوں نے احوال سنا خادمہ نے کہا کہ کیا ہوا کیسی گزری فرمایا وہ قبر میں آئے انہوں نے کہا کہ میں رب کی تیرا رب کون ہے تو میں نے کہا تیرا رب کون ہے <laughs> تو کہہ رہے بھائی یہ تو الٹا سوال کر رہے ہیں <laughs> بھائی میں تو اس رب کی بندی ہوں جس کو میں زندگی بھر نہیں بھولی تم آئے کہاں سے ہو تو کہنے لگے ہم تو آسمان سے ہیں تم رب کو بھول گئے ہو نہیں نہیں ارے ہم تو رب کو نہیں بھولے ہمارا رب تو اللہ ہے اچھا تم اتنی بلندی سے پانچ سو سال کے فاصلے سے آئے ہو رب کو نہیں بھولے اور میں زمین سے چند کے نیچے آ کے رب کو بھول جاؤں گی میرا رب بھی اللہ ہے تو یہ کون جواب دے گا یہ کون دے گا جواب یہ وہ دے گا جو نماز کی پابندی کرتی تھی کرتے تھے یہ وہ جواب دے گا جو پوری زندگی تقوا سے گزارتے تھے احتیاط سے گزارتے تھے توازن کے ساتھ گزارتے تھے وہ جواب دے گا پھر جب بعض روایت میں ہے کہ جب سوال جواب کے لیے آتے ہیں تو مردہ کہتا ہے بھائی بھائی ابھی تم لوگ ذرا ٹھہر جاؤ اثر کا وقت ہونے والا ہے اثر کا وقت بہت تنگ ہے میں ذرا اثر کی نماز پڑھ لوں کون کون کہے گا جو اثر کی فکر رکھتا تھا وہ کہے گا نا جو اثر کیا فجر کیا زہر کیا عشاء کیا ساری نمازیں ضائع کرتا تھا اس کو کیا پتا کہ اثر کا وقت جا رہا ہے یہ کون لوگ کہیں گے کہ تم ذرا ٹھہر جاؤ میں تمہارا جواب دوں گا لیکن ذرا اثر کا وقت قریب ہے بہت ہی تنگ ہے اور مغرب کا وقت قریب ہونے والا ہے لہٰذا مجھے ذرا نماز پڑھنے دو یہ کون کہے گا وہ جو عصر کی تیاری کرتا تھا ظہر کے بعد سے عصر کی فکر رکھتا تھا فجر کے بعد ظہر کے انتظار میں اور ظہر کے بعد عصر کے انتظار میں اور عصر کے بعد مغرب کے انتظار میں اور مغرب کے بعد عشاء کے انتظار میں اور عشاء میں بس دعا مانگ کے سو جاتا تھا اللہ بسم کا اموت و احیا اور صبح اٹھا تو الحمد للہ الزی اخیانہ اماتنا ناب علیہ اب وہ نماز کی تیاری کرتا ہے تو وہ لوگ وہاں پہ اثر کا وقت ان کے لیے دکھایا جائے گا جو لوگ تیاری تیاری سے رہتے تھے اور انتظار میں رہتے تھے اور ایک نماز سے دوسرے نماز کے انتظار میں رہنے والا رہنے والا گویا کہ نماز میں ہے وہ نماز میں نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے اس کو اللہ ہم سب کو ایسا انتظار کرنے والا بنائے مال کے انتظار میں تو بہت لوگ رہتے ہیں مال کے اعمال کے انتظار میں رہنا مال کے انتظار میں نہیں اعمال کے انتظار میں رہنا یہ عمل شروع ہونے والا یہ عمل شروع ہونے والا گھر میں تعلیم کا وقت شروع ہو گیا بھائی اب یہ کون سا وقت ہم نے طے کیا تھا ہاں تین بجے ہاں ظہر کے بعد تین بجے ہم تعلیم کریں گے لہذا تعلیم کے انتظار میں رہنا خواتین یاد دلاتی رہیں اور مرد کو بھی یاد رہے کہ تین بجے اچھا تین بجے اگر دفتر کا وقت ہے تو رات کا وقت رکھ لیا کہ تعلیم کا وقت کب ہے کہ بھائی دس بجے ہے ساڑھے نو بجے ہے عشاء کے بعد ہے اچھا ٹھیک ہے خواتین بھی یاد دلائیں اور مرد بھی یاد دلائیں بھولے نہیں یہ تعلیم وہ تعلیم نہیں ہے جو آج کل ہم حاصل کرتے ہیں یہ تعلیم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے حقوق سکھاتی ہے اور مخلوق کے حقوق سکھاتی ہے وہ تعلیم ہے وہ تعلیم نہیں جو مال کمانا سکھائے وہ تعلیم نہیں ہے وہ تو ہنر ہے وہ فن ہے اس سے انکار نہیں ہے ہنر سیکھیے فن سیکھیے کس نے منع کیا لیکن تعلیم نہ کہیے تعلیم یہ ہے تعلیم وہ ہے علم وہ ہے جو جس علم کا معلوم اللہ ہے علم کون ہے علم کا معلوم اللہ وہ علم ہے جس علم کا معلوم اللہ نہ ہو وہ تعلیم نہیں ہے وہ فن ہے وہ ہنر ہے منع نہیں کیا کسی نے کہ ہنر نہ سیکھو اسے انکار تو نہیں ہے کوئی تعلیم یافتہ آدمی کوئی ڈاکٹر ہو پی ایچ ڈی ہو بہت بڑا پڑھا لکھا ہو تو وہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نبی کا وارث ہوں نہیں کہہ سکتا کیوں کہہ نہیں سکتا کیونکہ انبیاء کے وارث علم دین حاصل کرنے والے علماء ہیں وہ یہ کہیں گے کہ ہاں ہم انبیاء کے وارث ہیں حضور نے یہ فرمایا صلی اللہ تعالی وسلم کہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں علماء اپنی میراث میں مال و دولت نہیں چھوڑتے علم چھوڑتے علم چھوڑتے بہت لوگوں نے اس پہ بحث کی ہے کہ نہیں یہ علم بھی ہے وہ علم بھی ہے وہ علم ہے تو چین والی ایک ایسی ضعیف اور وہ موضوع روایت بھی پیش کرتے ہیں کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے <laughs> فرمایا کہ چین میں اس وقت کہاں سے علم تھا بھائی وہ تو ابھی جا کے متمدن ہوئے ابھی تہذیب کچھ تھوڑی سیکھی ہے اس وقت ایسے ہی تھے ایک زمانہ تو ایسا گزرا کہ وہ افیم کھا کے سوئے رہتے تھے ایک عرصہ اتنا گزرا ہے وہاں کیا علم ہے تو فرمایا یہ علم مراد نہیں جس علم کا معلوم اللہ ہو وہ علم ہے جس سے جس علم سے آدمی اللہ تک پہنچے جس علم سے آدمی آخرت میں کامیابی حاصل کر لے دیکھو بھائی اگر اگر چلو یہ علم ہی مان لیتے تو یہ اس علم کا محور کہاں تک ہے اس علم کا منتہا کہاں تک ہے اس علم کی حد کہاں تک ہے قبر تک ہے نا قبر تک ہے اس کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اگر یہ علم اس اس زندگی سے غافل کر دے تو کیسا علم ہے بھائی یہ تو جہالت ہے کیا کہہ رہے مولویوں کی باتیں ہیں جو علم پڑھ کر آدمی یہ کہنے لگے کہ یہ مولویوں کی باتیں ہیں مولویوں کی نہیں مولا کی باتیں ہیں مولویوں کی نہیں مولا کی باتیں یہ مولوی کیسے بنے مولا والے ہیں جبھی یہ مولوی ہوئے جیسے لکھنؤ والے لکھنوی کہلاتے ہیں دہلی والے دہلوی کہلاتے ہیں مولا والے مولوی کہلاتے اچھا۔ یہ مولوی سے ہمیں بات پہنچی ہے یہ مولا کیا ہے اور مولا کیا دینا چاہتا ہے ہمیں مولا ہمیں کیسی کیسی کامیابی سے نوازنا چاہتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے اور کیا کیا نعمتیں ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنا نہ کسی کے دل پر اس کا گمان گزرا ہے اللہ تعالیٰ ایسی ایسی نعمتوں سے نوازنے والے اس مالک کا کہنا نہ مان کے ہم اپنے آپ کو دوسروں کے غیروں کے طریقے پہ چلتے چلاتے اور ایسے ہی اگر مر گئے تو پھر کیا ہوا بھائی کیا فائدہ ہوا کیا کہیں احباب کیا کارے نمایاں کر گئے کیا کیا کہیں احباب کارے نمایاں کر گئے بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے وہی چار کام تین کام بلکہ مرنا تو سب کو ہی ہے نا وہ تو کام ہے ہی ہے بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے بس یہی کام اسی کام کے لیے بھیجے گئے تھے ہمیں تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا ہر کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہر کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہر کام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو یہ کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو نوازیں گے دنیا میں بھی نوازیں گے آخرت میں بھی نوازیں گے وہ کہیں بھی کہیں جہاں چلا جائے گا امن و سکون سے رہے گا کیونکہ ہر ملک اللہ کا ہے ہر خطہ اللہ کا ہے ہر علاقہ اللہ کا ہے جہاں جائے گا چین سے رہے گا اور باغی جہاں جائے گا بے چین رہے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ملک ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ملک سے باہر نہیں جا سکتا کہیں چین نہیں کیونکہ دل دل بے چین ہے دل بے چین ہے دل بے چین ہے تو پورا پورے عالم میں کہیں چین دل گلستان تھا حضوالا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حضوالا کا شعر ہے کہ دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا میرا میرا شعر ایک جگہ میں نے ارض کیا کہ دل کا موسم اچھا ہو تو ہر موسم اچھا لگتا ہے دل کا موسم اچھا ہو تو ہر موسم اچھا لگتا ہے دل کا موسم اچھا ہو تو ہر موسم اچھا لگتا ہے پتے خشک اچھے لگتے ہیں دید نم اچھا لگتا ہے پتے خشک اچھے لگتے ہیں دید نم اچھا لگتا ہے خوش پتے تو اچھے نہیں لگتے نا ہرے ہرے پتے اچھے لگتے ہیں جو تازہ ہوں اور دیدہ نم تو اچھا نہیں لگتا ہنستی ہوئی آنکھیں اچھی لگتی ہیں نا عموماً لیکن چونکہ دل کا موسم اچھا ہے تو خشک پتے بھی اچھے لگتے ہیں اور دید نم بھی اچھا لگتا ہے لہذا اللہ والوں کا اللہ تعالیٰ دل ایسا بنا دیتے ہیں کہ جہاں جاتے ہیں راحت سے رہتے ہیں چین سے رہتے ہیں خوشی میں رہتے ہیں کبھی غم نہیں پہنچتا اور غم اگر پہنچتا ہے تو لذیذ ہو کر پہنچتا ہے غم کو لذیذ کر دیا جاتا ہے غم میں خوشی کے مزے غم میں خوشی کے مزے حضرت مولانا ماد احمد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے خوشی کو آگ لگا دی خوشی خوشی ہم نے کیا حوصلہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ یا تو غم برداشت کرنے سے نانی مرتی ہے وہاں کیا کہہ رہے ہیں خوشی کو آگ لگا دی خوشی خوشی ہم نے کون سی خوشی جو ناجائز خوشی تھی میرے نفس کی خوشی تھی میں نے ان خوشیوں کو آگ لگا دی خوشی کو آگ لگا دی خوشی خوشی ہم نے خوشا نصیب کسی کا ملا مجھے غم ہے خوشی کو آگ لگا دی خوشی خوشی ہم نے خوشا نصیب کسی کا ملا مجھے غم اللہ تعالیٰ کے راستے کا ایسا غم مل گیا کہ میں نے اپنی خوشیوں کی کوئی پرواہ نہیں کی آگ لگا دی اس کو اور خوشی خوشی آگ لگائی یعنی آگ لگا کے غم بھی نہیں ہوا کہ وہ میری خوشیوں کی آگ لگ گئی غم بھی نہیں ہوا خوشی خوشی آگ لگا اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ ایسا حوصلہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو با حوصلہ بنائے اور ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق دے دے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور رضا والے اعمال کی توفیق دے دے اور ہم سب کو ہمارے جتنے بھائی بیٹھے ہیں جتنی مائیں بہنیں بیٹھی ہیں ان سب کو اعمال صالحہ کی توفیق دے دے اور تقوا و تہارت کی حیات عطا فرما دے پھر دیکھیے گا زندگی کا لطف پھر دیکھیے گا زندگی کا لطف کیا ہے زندگی کا لطف تو اللہ والے پاتے ہیں باقی سب تو ایسی ایسی زندگی ہے بس گزار رہے ہیں گزار رہے ہیں بعض لوگ خودکشی بھی کر لیتے ہیں خودکشی کیوں کر لگے اس کی زندگی کا لطف نہیں حاصل ہے اس لیے خودکشی کرتے ہیں کسی اللہ والے سے خودکشی ثابت نہیں ہے کسی اللہ والے نے آج تک خودکشی نہیں کی حد والا یہ شعر پڑھتے تھے ان کی محفل میں بیٹھ کر دیکھو ان کی محفل میں بیٹھ کر دیکھو زندگی کتنی خوبصورت ہے ان کی محفل میں بیٹھ کر دیکھو کبھی اللہ والوں کی محفل میں دیکھو بیٹھ کر کہ زندگی کیسی خوبصورت خوبصورت زندگی کے رہتے ہوئے کوئی موت کو گلے لگا سکتا نہیں لگا سکتا اس لیے موت کو گلے لگاتا ہے کہ زندگی کو بدسورت سمجھتا ہے زندگی کو بدسورت سمجھتا ہے چڑیل سمجھتا ہے چڑیل کے چڑیل کے ڈر سے وہ موت موت کو گلے لگا لیتا ہے اب کون چڑیل کو کون گلے لگائے گا بھائی ہاں؟ چڑیل کو گلے لگانے سے کے بجائے موت کو گلے لگا لیتا ہے اور جو زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے تو بس وہ زندگی آپ نے دیکھے نہ ہو شاید مگر ایسے بھی ہیں جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے دیکھے نہ ہو شاید مگر ایسے بھی ہیں جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ کیوں زندگی سے عشق کیوں ہوتا ہے کیونکہ یہ مالک نے عطا کی ہے زندگی مالک نے عطا کی ہے اور وہی مجھ سے زندگی لے لے گا لہذا زندگی کو اپنے ہاتھوں ضائع نہیں کرتا یہ زندگی بڑے کام کی ہے فرمایا وہ مومن بہت ہی مبارک ہے حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں خلاصہ ہے کہ وہ مسلمان بہت ہی مبارک بہت ہی قسمت والا ہے کہ جس کی زندگی طویل ہو اور اعمال صالحہ کی توفیق ہوتی ہو اس کو امال صالحہ بھی کرتا ہو یعنی نیک امال کرتا ہو اور زندگی بھی اس کی طویل ہو ظاہر جتنی طویل زندگی ہوگی نیک امال بھی زیادہ ہوگا وہاں پہ جنت کمائے گا وہاں کی نعمتیں ملیں گی اللہ تعالی ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق دے دے ہم سب سے راضی ہو جائے جو کچھ عرض کیا اللہ تعالی اس پہ عمل کی توفیق دے و آخر للہ رب العالمین جز اللہ عنا محمد ما هو صلی اللہ نبی الکریم صلی اللہ نبی الامی یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم سب سے راضی ہو جائیے رضا والے اعمال کی توفیق دیجیے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے اس کی تیاری کی توفیق دے دیجیے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق دے دیجیے یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم سب کو اپنا دوست بنا لیجئے دوستی کے آخری سرحد تک پہنچا دیجئے ہم سے راضی ہو جائیے رضا والے اعمال نصیب فرمائیے ناراضی والے اعمال سے بچا لیجئے ناراضی والی جگہ یعنی جہنم سے بچا لیجئے ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجئے کرم فرما دیجئے دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب فرما دیجئے ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرمائیے صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دے دیجیے یا اللہ میرے بہنوئی صاحب بیمار ہے اللہ ان کو صحت دے دیجیے بیماری کا نام و نشان تک مٹا دیجیے ہمارے دوست ایک ہیں ان کی والدہ بھی بہت شدید علیل ہیں یا اللہ ان کو بھی صحت دے دیجیے عافیت کا معاملہ فرما دیجیے یا اللہ ہم سب میں جو لوگ روحانی جسمانی بیمار ہیں سب کو صحت دے دیجیے عافیت دے دیجیے یا اللہ یا اللہ بیماری کا نام و نشان تک مٹا دیجیے یا اللہ صحت و عافیت کے ساتھ رکھیے آخرت کی تیاری کرنے والا بنائیے غفلت سے اللہ محفوظ فرمائیے اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائیے قبول فرما لیجئے رد نہ فرمائیے اللهم انا من خير ما منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان وعليك البلاغ ولا ولا حول بالله ربنا تقبل منا السميع العليم